بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا کہ وہ میری بندگی کرے صدق اللہ علی انسان کی اور جنوں کی اس دنیا میں آمد کا واحد مقصد یہ ہے کہ سب اللہ کی غلامی کرے اللہ کی بندگی کرے اور اس سلسلے میں ہم یہ گفتگو بارہا کر چکے ہیں کہ جہاں کہیں لفظ عبد سے کسی فعل کا ذکر ہے مادہ عبد سے کسی فعل کا ذکر ہے تو اس سے مراد بالعموم عبادت لیا جاتا ہے عبادت بھی مادہ عبد سے ہے لیکن حقیقتاً عبد عبدیت سے ہے عبد کا معنی غلام ہونا ہے جبکہ عبادت کا معنی چند اعمال کو سر انجام دینا ہے چند اعمال کو سر انجام دینے سے عبادت کا مقصد پورا ہو سکتا ہے ابدیت کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا عبادت ابدیت میں شامل ہے عبادت جز ہے ابدیت کل ہے اس کی آواز کم کر تو اللہ کریم نے انسانوں کو کل وقتی عبادت جس کا نام عبدیت ہے اس کے لیے پیدا فرمایا ہے عبادت کے لیے پیدا نہیں فرمایا عبادت عبدیت میں شامل ہے وما خلق الجن ولنس اللہ علی اس لیے پیدا کیا ہے کہ عبد بن کے رہیں اور عبد غلام ہوتا ہے اور غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا سارا کچھ اس کے مالک کی ملکیت ہوتا لہذا ساری زندگی نماز پڑھ لینے سے عبادت ہو جاتی ہے لیکن نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکل جاتے ہیں تو عبادت تو ہو گئی باقی زندگی میں بھی اللہ کی مرضی چلے گی یہ ابدیت ہے انسان محفل میں ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو کاروبار پہ ہو کسی بھی جگہ پہ جو مرضی کر رہا ہو وہ اللہ کی غلامی سے باہر نہیں نکل سکتا سال بعد روزے رکھے گا یہ عبادت ہے اور یہ عبدیت کا حصہ ہے لیکن جب وہ روزے سے نہیں ہوتا اس وقت بھی وہ اللہ کی غلامی میں ہوتا اس کا نام ہے عبدیت اور اللہ کریم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ سارے کے سارے اللہ کے عبد بن جائیں اللہ کے غلام بن جائیں کیا کریں اپنی مرضیاں چھوڑ دیں اللہ کی مرضی پہ چلیں اپنی مرضی سے نہ سویا کریں جب مالک کہتا ہے سو تو پھر سویا کریں جب مالک کا حکم ہوتا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کریں غلام تو وہی ہوتا ہے نا عبد تو وہی ہوتا ہے جو مالک کی کے حکم پر چلے وہ اپنی اس کی ذات اس کی اپنا جسم اس کی اپنی ذات اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ وہ سارے کا سارا اپنے مالک کی ملکیت ہوتا ہے یہ ہے اللہ کا تقاضا انسانوں سے اور جنوں سے یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک خلوت و جلوت میں وہ ابدیت کی زندگی کیسے گزاری جائے اللہ کا عبد بن کے کیسا طریقہ ہے میں کاروبار کر رہا ہوں پھر میں اللہ کا پھر بھی میں اللہ کا عبد ہوں میں نے ریڑی لگائی ہوئی ہو پھر بھی میں اللہ کا عبد ہوں میں بازار میں چل رہا ہوں پھر بھی میں اللہ کا عبد ہوں میں مسجد میں بیٹھا ہوں پھر بھی اللہ کا عبد ہوں میں خانہ کعبہ میں پہنچ جاؤں پھر بھی اللہ کا عبد ہوں میں اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں پھر بھی میں اللہ کا عبد ہوں کوئی ایسا طریقہ ہے کوئی ایسا منہج ہے جو سامنے ہو میں ساری زندگی اس کے مطابق گزار دوں یہی وہ احسان ہے جو اللہ کریم نے ہمارے اوپر فرمایا مومنین کے اوپر فرمایا لقد من اللہ علی المومنین یہ احسان فرمایا ہے کہ نبی اقدس علیہ السلات کی زندگی تمہارے سامنے ہے جس طرح کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تم گزار لو حق ہو جائے گا یہ وہ معاملہ ہے میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ وہ عبادت وہ ہوگی اور ہر وہ بات عبادت ہوگی عبادت یا ابدیت وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اور ہر وہ بات عبادت یا عبدیت ہوگی جس کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو وہ عبادت یا عبدیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا وہ عبادت نہیں ہو سکتا اس کا تعلق عبدیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف اوقات مختلف زمانے مختلف ایام مختلف دن مختلف مہینے مختلف ہفتے آتے ہیں اور ہر ہفتے یا ہر مہینے یا ہر دن کے ساتھ ہم کوئی عبادت خاص کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں ایک بہت بڑی دلیل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے طریقہ عبادت بناتا ہے اور پھر جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے وہ کہتا ہے بتائیں کہاں منع آیا ہے وہ آگے سے ایک بڑی ایسی زبردست دلیل دیتا ہے کہ ہم سارے چپ کر جاتے ہیں ہاں بھی منع تو کہیں نہیں آیا وہ شب راتیں منائے وہ جمعراتیں منائے وہ اتوارے منائے وہ جو مرضی کرتا پھر جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو تو وہ دلیل دیتا ہے منع کہاں آیا تو سن لیجئے عبادت کا اصول یہ ہے شریعت اسلامیہ میں یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عبادت کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ بات حرام ہے ہر وہ بات منع ہے جس کی دلیل قرآن پاک میں اور صحیح حدیث میں نہ آئی ہو جس کی دلیل موجود نہ ہو ہر وہ بات منع ہے لہذا یہ سوال کرنا کہ بتائیں کہاں منع آیا ہے ہر چیز ہی منع ہے جب تک اس کے اوپر مدینے والے کی مور نہ لگی ہو جب تک اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا نہ دیا ہو کہ یہ حلال ہے جب تک کہ اس کی صحیح حدیث میں یا قرآن پاک میں دلیل نہ مل جائے ہر چیز ہی حرام ہے ہر چیز ہی منع عبادت بندگی ثواب کا کام کوئی چیز ہم اپنی مرضی سے بنا سکتے نہیں اس لیے کہ یہ اتھارٹی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تو موجود ہے تو وہ موجود ہے اگر اس کی دلیل موجود نہیں تو کسی چیز کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منع اور حرام ہے لہذا اس کے بارے میں یہ نہ پوچھیں کہاں منع آیا ہے یہ پوچھے کہاں دلیل آئی ہے اگر دلیل موجود ہے تو پھر وہ جائز ہوگا دلیل موجود نہیں ہے تو اپنے اصول کے اعتبار سے غلط ہوگا اصول کے اعتبار سے حرام ہوگا ہاں البتہ معاملات و اشیاء میں جو استعمال کی چیزیں ان میں حلت و حرمت کا اصول مختلف ہے عبادات میں اصول یہ ہے جو میں نے کیا معاملات و اشیاء میں کہ ایسے معاملات ایسے جانور ایسی چیزیں ان کا استعمال کرنا کیسا ہے جائز ہے کہ نہیں جائز اس سلسلے میں اصول الٹ ہیں اس میں اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جائز ہے ہر وہ چیز حلال ہے اللہ یہ کہ کتاب و سنت میں اس کی ممانعت آ جائے یعنی کوئی شخص کہے کہ شلوار قمیض پہننا جائز ہے یہ کہاں آیا ہے تو یہ دلیل نہیں چلے گی کتاب و سنت میں جس چیز کا ذکر نہیں آیا اس کا مطلب ہے وہ جائز ہے وہ اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہے تو معاملات و اشیاء کی اصل جائز ہے جواز ہے جب تک کہ اس کے منع کی دلیل نہ آ جائے تو جب معاملات و اشیاء کی بات ہوگی تو آپ کو منع کی دلیل دکھانی پڑے گی قرآن کہتا ہے کہ احلت لکم بہیمت الانعام اللہ ما یتلا علیکم سارے جانور حلال ہیں سارے جانور حلال ہیں اللہ ما یتلا علیکم سوائے اس کے ان جانوروں کے جن کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ حرام ہے اب جن کے بارے میں پتا چل گیا کہ یہ حرام ہے کچھ کی نشانیاں بتا دی کہ اس طرح کے حرام ہیں وہ سارے حرام ہو جائیں گے اور جن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا آپ جنگل میں جاتے ہیں آپ کو کوئی ایسا جانور ملتا ہے جس کا آپ کو نام بھی نہیں آتا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے آپ شریعت اسلامیہ کو اگر جانتے ہیں آپ نے اس کا نام نہیں سنا شریعت میں حرام نہیں کیا گیا جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس نشانی میں بھی کوئی وجود نہیں ہے اس میں حرام ہونے والی جب وہ ایسی چیز نہیں تو حلال ہے اللہ حاضل قیاس معاملات و اشیاء کی اصل جواز ہے حلال ہے اور عبادات کی اصل وہ حرام ہے عبادات کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو تو وہ حرام ہوگا اور حکم کہاں سے ثابت ہوتا ہے یا قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان سے ثابت ہوتا ہے ہم سب کو ثواب کے لیے کام کرنے بڑے عزیز لگتے ہیں جس کام میں ثواب ہوتا ہو ایک ہی رات میں مغفرت ہو رہی ہو تو کس کو مغفرت نہیں چاہیے کوئی بندہ ہے دنیا میں گیا گزرا صاحب ایمان بھی جس کی ایک ہی رات میں مغفرت ہو رہی ہو اور وہ کہے کہ میں اس سے غافل رہ جاؤں سارا سال وہ جہاں مرضی پھرتا رہے اس اس سا رات میں ضرور عبادت کرے گا جس کے اندر بخشش اور مغفرت کا کوئی سامان تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی ہو ہمیں سمجھائی ہو تو وہ دین ہے وہ عبادت ہے اس کا تعلق عبدیت کے ساتھ ہے اور جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ ثواب ہے یہ سمجھنا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اس یہ سمجھنا کہ یہ ثواب ہے یہ سمجھنا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل کوئی نہیں اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ ثواب ہے یہ بھی گناہ ہے یہ سمجھنا کہ اس کام میں ثواب ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہیں فرمایا من عامل عملا لیسا علیہ امرنا جس نے کوئی ایک کام کیا ظاہر اچھا نیکی سمجھ کے کرتا ہے نا تو فرمایا لیسا علیہ امرنا ہمارا اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے وہ اپنی طرف سے کام کرتا ہے تو فرمایا فاہوا ردن اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ناقابل قبول اب میری گزارش یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں دو کام کیے جاتے ہیں میں اس کے بارے میں مختصر سا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کچھ ثابت ہے اور کیا کچھ نہیں ثابت ایک تو رمضان یہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو نصف شعبان کی رات ہے اس رات کی اس کے بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رات کی عبادت کرو اور صبح کا روزہ رکھو کمو لا بسوم رہا اس کی رات کا قیام کرو اور صبح کا جو ہے وہ روزہ رکھو اور اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے موضوع کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی اور من گھڑت ضعیف حدیث کی پھر بھی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے من گھڑت کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور من گھڑت حدیث پر بنیاد رکھ کے حتیٰ کہ ضعیف حدیث پر بھی کسی عبادت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی سوائے اس کے کہ صحیح حدیث مل جائے یا پھر قرآن پاک کے اندر حکم آ جائے کسی بھی شریک کوئی بھی ایسا کام جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو اس کی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کسی بھی ضعیف اور موضوع روایت سے بات سمجھ میں آئی اب جو موضوع ہوتی ہے وہ تو من گھڑت ہے لہذا اس نصف شابان کی رات کے بارے میں جس کو شب برات کہتے ہیں نہ شب عربی کا لفظ ہے نہ برات عربی کا لفظ ہے ہاں البتہ اگر برات میں درمیان میں الف کے اوپر حمزہ ڈال دیں برات تو پھر یہ عربی کا لفظ بن سکتا اگر یہ حمزہ کے بغیر ہے جس جیسے کہ ہم کہتے ہیں شب برات تو شب برات عربی کا لفظ نہیں ہے اور کسی حدیث میں بھی یہ موجود نہیں ہے البتہ جو رات ہے نصف شابان کی لیلت نصف من شابان اس کے بارے میں آپ کو متعدد احادیث ملتی ہیں کسی نے کہا کہ اس رات عبادت کی جائے کسی نے کہا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو بکر اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کی مفرت کر دیتا ہے کسی نے کہا اس رات سو رکت نماز پڑھی جائے ہر نماز کے اندر دس دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے سلاط الرغائب کے نام سے تو اس کی ہمیشہ کے لیے مغفرت ہو جاتی ہے کسی نے کہا بارہ رکت نماز کسی نے کہا چودہ رکت نماز یہ وہ ساری روایات ہیں جن کا تذکرہ امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر کیا ہے الموضوعات کا مطلب ہے وہ حدیثیں جو لوگوں نے من گھڑت اپنی طرف سے بنائی ہیں خود ساختہ حدیثیں ہیں اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لہٰذا اس کے اوپر بنیاد دین کی کسی دینی شعار کی نہیں رکھی جا سکتی اور رہ گیا روزہ ہاں ایک بات ایک حدیث ایسی ہے جو موجم تبرانی کے اندر اور سعید نے حبان کے اندر اور امام بحقی نے بھی اس کو روایت کیا ایک حدیث ایسی ہے اس ایک حدیث اس کو میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں اس حدیث کے علاوہ شابان کی جو نصف کی رات ہے اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری یا موضوع ہیں یا ضعیف ہیں کم از کم اور جن کے بارے جن احادیث کے اندر عبادات کا ذکر ہے نا نماز پڑھو روزہ رکھو قیام کرو بارہ رکت چودہ رکت ان میں سے کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ساری کی ساری موضوعات ہیں ساری کی ساری من گھڑت ہیں تو من گھڑت حدیث پہ بنیاد رکھ کے ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے کوئی شخص اگر من گھڑت حدیث میں بنیاد رکھے گا تو من گھڑت کا مطلب میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں چاہے موضوع ہے تو حدیث نہ تو بھائی یہ تو من گھڑت حدیث ایسی ہوتی ہے موضوع حدیث ایسی ہوتی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بنا لیں کہ یہ حدیث ہے اور بعد میں کہیں چاہے موضوع ہے, ہے تو حدیث کوئی تعلق نہیں اس کا دین کے ساتھ لہذا کوئی عبادت کسی بھی قسم کی جس کا نصف شابان کے ساتھ تعلق ہو وہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے ایک بات ایک حدیث ایسی ہے اور ایک قرآن پاک کی آیت ایسی ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے میں اس کا تجزیہ کر کے پھر روزوں کی طرف آتا ہوں وہ حدیث جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ تبرانی میں بھی روایت کی گئی ہے اور نقل کی گئی ہے اور بحقی کے اندر بھی ہے صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث کو بھی بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے اس حدیث کو بھی اس کے اندر ایک راوی ہے جس کے بارے میں بہت سارے محدثین کو کلام لیکن امام البانی نے بھارت اس کو صحیح کہا اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ صحیح بھی ہو تو اس سے ثابت کیا ہوتا وہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یتالع علی خلقہ اور ایک حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو پندرہویں رات ہے شابان کی اس رات اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف نگاہ فرماتا ہے یت نگاہ فرماتا ہے اور پھر فرمایا فرو لے جمی خلق ہی وہ اپنی تمام کی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے فیاغ فرو لی جمی خلق ہی اپنی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا اللہ مشرقم و مشاہن سوائے مشرق کے جو آدمی شرک میں مبتلا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی اور دوسرا وہ شخص اس کی بخشش نہیں ہوتی جو کینا پرور ہے مشاہن جس کے دل میں لوگوں کے لیے کینا اور بغض ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی اور مشرق کی بخشش نہیں ہوتی باقی ہر ایک کی بخشش ہو جاتی یہ ہیں وہ الفاظ اس حدیث کے جس کے بارے میں بعض محدثین کا خیال ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو میں عرض کروں اگر یہ حدیث صحیح ہے ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں کیونکہ بعض محدثین نے کہا ہے صحیح ہے تو یہ حدیث صحیح تو اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث کو صحیح مان کر پھر اس رات کو کیا کرنا چاہیے اس رات کو اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے ایک مشرق اور ایک مشاہن کینا پرور تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک شرک چھوڑ دیں ایک کینا پروری چھوڑ دیں کرنے کا کام تو یہ ہے نا اور تو کوئی کام کرنے کا نہیں ہے شرک چھوڑو تاکہ اللہ کی مغفرت کا استحقاق حاصل ہو سکے اور کینا آپس میں چھوڑو ایک دوسرے کی نفرت چھوڑو تاکہ بخشش ہو سکے علاوہ ازیں تو اور کوئی کرنے کا کام کہا ہی نہیں گیا ایک مشرق کی مغفرت نہیں ہوتی ایک مشاہن کی مغفرت نہیں ہوتی اگر یہ حدیث صحیح ہے تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہر وہ بات ہر وہ کام چھوڑ دیا جائے جس کے اوپر شرک کا شائبہ تک بھی ہو اللہ اکبر اور دوسرا یہ ہے کہ کینا پر بھی چھوڑ دی جائے ساری رات ہم عبادت کریں گے ساری رات مساجد کے اندر اور عمارات کے اندر چراغاں بھی کریں گے عبادات بھی ہوں گی اپنی طرف سے بناوٹی سلاد الرغائب بھی پڑی جائے گی نہ شرک چھوڑنا نہ کینا چھوڑنا اللہ اکبر تو یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے کہ اس رات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت مخصوص نہیں فرمائی اگر فرمائی ہو تو پھر وہ ثواب ہوگا اگر فرمائی نہیں دیکھیں اس کی میں ایک عرض کرتا ہوں مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیڑھیاں چڑھو تو اللہ اکبر پڑھا کرو یا کسی بھی بلند جگہ پہ چڑھو تو اللہ اکبر پڑھا کرو اور کسی بھی بلندی سے نیچے اترو تو سبحان اللہ پڑھو اب کوئی شخص کہے کہ میں چڑھتے وقت اللہ اکبر کی بجائے آیت الکرسی پڑھ لوں گا آیت الکرسی کا بڑا مرتبہ ہے نا بڑی جلیل القدر آیت ہے اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے لیکن کوئی شخص اگر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کو چھوڑ کر آیت الکرسی پڑھے تو اس کو ثواب ہوگا ثواب اللہ اکبر کہنے والے کو کیوں اس پر مدینے والے کی مور ہے آیت الکرسی کیا آپ ایک سپارا قرآن کا پڑھ جائیں آپ پورا قرآن پڑھ جائیں آپ کو وہ ثواب نہیں ہوگا جو اللہ اکبر کہنے والے کو کیوں اس لیے کہ اس پر مدینے والے کی دلیل موجود ہے مدینے والے کی مہر موجود ہے اور جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے تو یہی تو سارا جھگڑا ہے عبدیت تو اسی کا نام ہے کون اللہ کا غلام ہے کون اپنی خواہش نفس کا غلام ہے اپنی خواہش نفس سے قرآن بھی پڑھا تو ثواب نہیں ہوا گنا ہوا اپنی خواہش نفس سے قرآن بھی پڑھا تو ثواب نہیں ہوا ثواب اس وقت ہوگا جب قرآن بھی اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھا جائے تو چڑھتے ہوئے اللہ اکبر تو ثواب اللہ اکبر کا ہی ہے کیوں بتایا یہ کیا اترتے ہوئے سبحان اللہ کوئی شخص کہے پندرہ پارے چڑھتے ہوئے پڑھ لوں گا پندرہ پارے اترتے ہوئے پڑھ لوں گا ثواب مل جائے گا مدینے والے کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے والے کے دین میں یہ ثواب نہیں ہے کسی اور کے دین میں ثواب ہو تو لہٰذا اس رات میں وہ لوگ کہتے ہیں عبادت ہی ہے نا کر لینی چاہیے بالکل ٹھیک ہے لیکن کسی دن کو ہم خاص کر نہیں سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اگر اس رات میں مغفرت ہوتی بھی ہے اور وہ ایک ضعیف حدیث شریف کے اندر آتی ہے اور ابن ماجہ میں بھی اور وہ ضعیف حدیث ہے اکثر یہ سنائی جاتی ہے اور میں کل پرسوں سے جتنی تقریریں سنی ہیں اور جتنی تحریریں پڑھی اس کے اندر یہ حدیث ضرور بیان کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کے چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیچھے پیچھے چلیں گی آپ بقی کے قبرستان میں پہنچ گئے وہاں آپ نے دعا کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور واپسی پہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور یہ اکثر لکھی گئی یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ ویسے بھی یہ حدیث صحت کے درجے کو اس لیے بھی نہیں پہنچتی کہ یہی واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے والا واقعہ کہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بقی کے لوگوں کے لیے بقی کے مدفون لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دعا فرمائی یہ سارا واقعہ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں موجود ہے اور یہ پورا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس میں اس حد تک تفصیل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں پیچھے پیچھے چلی گئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی مڑے تو میں بھی واپس چل دی تو آپ تیز تیز چلے میں بھی تیز تیز چل دی آپ ہلکا دوڑنے لگے میں بھی تیز میں بھی دوڑنے لگی آپ تیز دوڑے میں بھی تیز دوڑنے لگی اس حد تک اس کے اندر تفصیل اور پھر فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجرا عائشہ میں واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں اتنی دیر میں آپ کے پہنچنے سے پہلے لیٹ گئی اپنے بستر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا سانس پھولا ہوا پوچھتے ہیں عائشہ تیرا سانس کیوں پھولا ہوا ہے اللہ تو فرماتی میں نے کچھ نہیں بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں بتاتی ہو یا مجھے آسمانوں والا بتائے تم بتاؤ گی یا مجھے آسمانوں والا خبر دے گا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے پھر بتا دیا کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی تو فرمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا جو سایہ سا تھا میرے پیچھے وہ تم تھی یہ ساری تفصیلات موجود اور اس میں جو بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا تھا جا کے بقی کے قبرستان میں جا کے یہاں پہ مدفون لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کروں تو میں نے اللہ کے حکم سے وہاں جا کے دعائیں مغفرت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اگر میں قبرستان میں جاؤں تو ان کے لیے کیا دعا کروں تو آپ نے دعا بھی سکھائی قبرستان جانا تو یہ دعا کرنی ہے یہ ساری تفصیلات موجود ہیں اور محدثین نے متعدد روایات کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے چند